کرو مانا کا اللہ پاک اسی نے ہلاک کر ڈالا ہے باوجہ شرک و کو کفر کے ہلاک کر ڈالا ہے باوجہ شرک کو کفر کے آج کو جو قدیم ہے اولا کا مانا کیا لکھا ہے لکھا تو لکھ لو یاد کرنے کے لیے ہاں اچھا جو قدیم ہے اور سمود کو پت نہیں باقی چھوڑا ان میں سے کسی ایک کو پت نہیں باقی چھوڑا ان میں سے کسی ایک کو اور قوم نو علیہ السلام کو بھی برباد کر ڈالا من قبل ان سب سے پہلے آج اور سمود سے بھی پہلے ان کون ہو بج ہے آزاد جب وہ لوگ تھے وہ وہی زیادہ ظالم بڑے ظالم و اتبار اور بڑے سرکش بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے کہ ساڑھے نو سو سال اللہ کے پیغمبر نے ان کو تبلیغ فرمائی لیکن انہوں نے بات تسلیم نہ کی تو بڑے ظالم ہوئے نا جی اس لیے اوپر لکھا ہے ان ہم کانو اور عظلم کہ ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے بعد بھی توحید نہ مانی ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ دعوت کے بعد بھی بل مو کا تھا احوا اور الٹی ہوئی بستیاں الٹنے والی بستیاں احوا نیچے گرایا اللہ پاک نے ان کو اصل میں تھا احوا ہا کیا تھا احوا ہا ہا زمیر پیدا منسلک کا تافے کا مفول سینک لیے اور الٹنے والی بستیاں اور جو بستیاں الٹائی گئی تھیں ان کو احوا نیچے گرا دیا اس اللہ پاک نے اللہ نے ان کو کیا کیا نیچے گرا دیا ہاں ما بشاہ شدت آزاد یعنی طریقہ ہے مختلبانی میں آپ نے پڑھا ہے کہ ابہام جو ہے یہ تفخیم کے لیے ہوا کرتا ہے بس ڈھانک لیا ان بستیوں کو ما وشا جو کچھ کے ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ جھانک لیا بس جھانکا جس نے جھانکا یعنی بڑا سخت عذاب تھا سب آلہ رب کا تھا تمہارا تخویف سے دنیا بھی اور نیچے گا تفریح بر مضامین سابقہ تفریح سابقہ صاحب کا مضامین پر تفریح ساتھ کون سی نیم تم اپنے پروردگار کے سات ہمارا شک کرتا رہے گا تم لڑتا جھگڑتا رہے گا تو انکار کرتا رہے گا تو یہ شک کون سا ہے انکار والا ہے شک کون سا ہے اور شک اور انکار سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کہہ دے کہ یہ نعمت نہیں ہے یہ نعمت یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کسی غیر کی طرف منسوخ کرے کہے یہ پیر محبوب سبحانی نے میرے اوپر مہربانی فرمائی جو معین الدین اجمری نے کرم فرمایا یہ باب غریب شاہ نے مہربانی فرمائی سمجھا یہ جو ہے شرک جو ہے یہ شرک بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے کیا کرنا ہے ہاشیہ پر عبارت لکھی ہے آپ کے پاس دیکھو تا مارا شب کو انکار کرتا رہے گا اور نفع نہیں اٹھائے گا یہ لکھا ہوا ہاں یہ لکھیے بھارت جی اب آگے آ رہی ہے جی ہاں؟ ہاں۔ آگے یعنی کس کو غیر کی طرف منسوب کرے گا اور غیر کی اس میں غیر کو اس میں شریک کرنا کرنا ہے اب ہفتے ہو تفصر حقانی کا حوالہ ہے بارہ شک کرنا انکار کرنا اور غیر کی طرف منسوخ کرنا یہ شرک جو ہے یہ خود انکار ہے یہ ہاگا نذیر ہاگا لکھا سیدھا پات رسول ہے سیدھا پات رسول یہ رسول علیہ السلام یہ بھی ڈرانے والا ہے ڈرانے والوں پہلو سے پہلے جس طرح ڈرانے والے آتے رہے نیچے تو اس کو ضرور مانو تو اس کو کیونکہ آدھے فتل آدھے فا تقریبیں خریدی ہے کیونکہ قریب آ چکی ہے قریب آنے والی لوگوں کیا مت قریب آ چکی ہے سمجھا اور اس پیغمبر کو مانو تاکہ اگلے جہان کے اندر تمہیں جنت حاصل ہو جائے قریب آ چکی ہے قریب آنے والی <coughs> لہ صلاح مندون اللہ کا شفا لہ صلاح پر دفاع شبو کے کب آئے گی دفاع شبو کے کب آئے گی اگر وہ قیامت ہے تو کب آئے گی فرمایا نہیں ہے بس اس کے اللہ کے سوا کا شیفا کوئی کھول کر دکھانے والا کوئی کھول کر شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے یہی مانا کیا ہے کوئی کھول کر دکھانے والا جس طرح کو کسی چیز بند چیز کو کھول کر دکھایا جاتا ہے قیامت قریب آنے والی ہے رہی یہ بات کہ کب آئے گی اس کو دکھانے والا کوئی نہیں ہے کھول کر من ہادن حدیث ہے یہ زجر ہے کیا ہے اور عبارت لکھی ہے ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی حاضر حدیث آیا پس اس کلام الہی سے حدیث کا معنی کلام الہی یعنی پرانے پاک تاج تم تعجب کرتے ہو اور ہم سے ہو تم سمجھا کس بات سے ہاں، پر لکھا ہوگا استحزا ان ہنستے ہو تم من ان یقون صحیح ہن من ان سونا صحیح ہوئے صحیح نہیں ہے بالکل فیل کا والا اور نہیں روتے ہو تم بلا تب کو بڑھتا گئے خوف عذاب سے خوف عذاب سے تم نہیں ڈرتے ہو روتے ہو اور حاشیہ پر عبارت دیکھ لو لسما واد ہی وی دہی کلام پاک کے پاک واد کو سن کر تم ڈرتے نہیں ہو وہ ان تم سامد ہو نمبر چار اور تم سامد ہو سامد کا معنی کیا ہے حضرت سامد ان کا معنی یہ نیچوں پر کچھ لکھا ہوا ہے اکرا ماتا و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ہو والنا جمان ابن کثیر سمجھا یہ گانے بجانے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہاں اور تم گانے بجانے والے ہو یعنی اس میں مشغول ہو تم اور کا دوسرا مانا غفلت والا بھی ہے اور تم غفلت کرنے والے ہو غفلت میں پڑے ہوئے ہو تم فص للہ اصول فوج نمبر و لکھا ہے اور یہ خلاصہ ہے پورا کیا ہے ہاں پر سجدے کرو تم عبادت والے بھی تعظیم والے بھی سارے سجدے صرف کس کے لیے اللہ کے لیے مسئلہ علاج کے اندر سجدے کی مسلسل بین مشرآباد گزارئی ہے سجدہ تعظیم سجدہ عبادت افسان سوال جواب ہمارا پر سجدے کرو تم سارے سمجھا عبادت اور تعظیم کے صرف اللہ پاک کے لیے جی عبارت ہے یہاں لا جدو لسنام ولا تعبدوها اسلام کو سجدے نہ کرو ان کی عبادت نہ کرو جلالین کا حوالہ اور اور حوالہ ہے حضرت اخل سو وہ ہو خالص اسی کو پکارو اکیلا کرو اس کو عبادات کے اندر مالی بدنی لسانی ساری باتوں کے اندر سیدھے خاص طور پہ فاعبدو اور عبادتیں کرو اس اللہ پاک کی نیچے لکھا ہوگا بلا شرکت لکھا ہوا لکھ لو چلو یہ لفظ بھی باپ کے بعد بلا شرکت یہ بھی لکھ لو واضح لفظ ہے لکھنے میں فائدہ ہے بھائی بلا شرکت وابدو ساری باتیں صرف اسی اللہ پاک کی کرو باب پر کا ہے دونا غیر ہی از مظہری دونا غیر ہی از مظہری مظہری کا والا ہے اس کے غیر کی عبادت نہ کرو اور عبارت ہوگی دونل آلحاطے دونل اور کسی معبود کی عبادت نہ کرو سمجھا لاکھ مناس کی عبادت کو ترک کرو یہ سرحد والے بزرگ یہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی ماشاء اللہ مزے کر رہے ہیں چل کر باہر چلا گیا پھر آ گیا بیٹھ گیا اور ساری مالی بدنی لسانی باتیں صرف اسی اللہ پاک ہی کرو بس سورہ قمر جو ہے نا اس کا مقبل کے ساتھ رب عرض کر رہا ہوں سورہ النجم کے کتنی دعوے تھے پہلا دعویٰ کہ سکار اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور افرائے تم اللہ عزا و منا سطل دوسرا دعویٰ تھا کہ ملیکا یا کوئی اور اللہ کے دربار میں شفیع غالب اللہ کم الزکار رغ تھا اب سورہ قمر کے اندر ان دو دعووں کی علت آ رہی ہے ان دو دعووں کی آخر صورت کے اندر دیکھو بالکل آخری لفظ ہے انا کل شعین خلق نہ ہو بے قدر انا کل شعین خلق نہ ہو بے قدر ہر شے کو اندازے کے ساتھ بنانا اور ہر شے میں تصرف کرنا یہ ہماری صفت ہے اس لیے پکار اور عبادت کے لئے بھی کون ہے ہم ہیں اور سمجھ آیا ہے اب آگے صورتوں کے آخر کے اندر دعویٰ آیا کرے گا جس طرح سورہ قمر کا دعویٰ آخر میں ہے نا جی اس کے بعد الرحمان کا دعویٰ بھی آخر میں آئے گا اس کے بعد واقعہ کا دعویٰ بھی آخر میں آئے گا بہرحال سورہ بننا جن کے دو دعوے تھے ایک یہ کہ پکار کے لئے صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں دوسرا یہ کہ ملائکہ یا کوئی اور اللہ کے دربار میں کوئی شفیع غالب اور شفیع کاری نہیں ہے اب اس کی یہاں کیا بیان کی گئی ہے علت علت یہ ہے کہ ہر شہر کو پیدا کرنے والے اندازے کے ساتھ اور اس میں تصرف کرنے والے ہم ہیں اور کوئی نہیں اس لیے عبادت کے لائق بھی ہم ہیں اور کوئی نہیں سمجھیں حضرت سورہ کمر کی ابتدا میں دیکھ لو ایک پتار سات ونشق کمر سے یہ شکوا اور زجر ہے ہے کیا ہاں یہ آجت نمبر چھ تک آجت نمبر پانچ تک حکمت بالغت فما کو نیل بزرگ تک سمجھ رہے ہو اس کے بعد فتح اللہ عنہ سے تسلی ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم کے لیے اور تخویف اخروی ہے ان مشرقین کے لیے سمجھیے یہ بات آیت نمبر آٹھ تک آیت نمبر آٹھ سے پھر تخویف دنیاوی کے پانچ نمونے آئیں گے نو علیہ السلام کا ذکر آئے گا قوم عاد کا قوم ثبوت کا قوم فرعون کا سمجھا اور قوم لوز کا سمجھ رہے ہو یہ پانچ آئیں گے کیا نام ہے اپنا تخویف دنیاوی کے نمونے پھر آیت نمبر بیالیس ہے رقو نمبر دو جہاں لکھا ہے اس کے بعد ہے اکفار فارکم خیر امل کم برا حسم سُر التفاط وقوع اہل مکہ ہے التفاق بس ہوئے اہل مکہ آگے ان المجرمین فی ضلال مطور سے تخلیف اخروی ہے اس کے بعد اللہ شین سے دعوی صورت علاق اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کے وقت ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی اب میں کیا کروں گی جی؟ میں تو بول رہا ہوں جی کیا مطلب ہے حضرت کیا لکھا ہے زجر ما شکوا کیا لکھا ہے ان کو زجر بھی ہے افعال فعال شنیا پر اور اے اراد و تقریب پر اور ان کا شکوہ بھی ہو رہا ہے آگے آ رہا ہے وہ یقول سحرم مستمل سمجھا نا جی؟ اور ساتھ ایک اور عنوان ہے دعوی رف اے قیامت یہ دکھو لکھو ہاں؟ اوپر دکھو جلدی کرو اس طرح بس کے اوپر دکھو اوپر جگہ کافی ہے دعوی رفا استباد قیامت دعوی رفا لکھ لیا ہے جی. میری طرف دیکھو واقعہ یہ ہوا کہ آپ مینا میں موجود تھے قریش نے چاند کھلا ہوا تھا بدر کی رات تھی یعنی چودہویں کی وہاں بات چیت چل پڑی قریش کے ساتھ تبلیغ کی تو قریش نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی موجہ دکھا دو آپ نے اللہ سے درخواست کی سمجھا اللہ کے حکم سے آپ نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹوٹے ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا نصف نصف ہو گیا ایک جو ہے وہ اپنا جبل ابھی کبیس کے اس طرف چلا گیا کہ پہاڑ دوسری طرف ہے وہاں چلا گیا اس کے بعد پھر مل گیا آپ نے فرمایا اس شادو میں شدو گواہ ہوگا تو اب یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک تو یہ نبی علیہ السلاط و تسلیم کا موجودہ ہے اور حضرت کی نبوت کی دلیل ہے حضرت کا معجزہ اور نبوت کی معجزے کی مفصل مبین مشرہ بعض مسئلہ اللہ میں گزر چکی ہے کہ یہ فیل اللہ کا ہوتا ہے نبی کا فیل نہیں ہوتا ایک تو یہ حضرت کا معجزہ ہے اور حضرت کی نبوت کے لیے کیا ہے دلیل ہے دوسرا یہ قیامت کی علامت ہے ہاں کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی اللہ فرماتے ہیں جو ذات آج دنیا کے اندر چاند کو دو ٹکڑے کر سکتی ہے وہ ذات اس جہان کو درہم برہم کر کے ختم کر کے دوبارہ بھی پیدا کر سکتی بات لیجیے اس لیے ایک تربت پر یہ لفظ لکھایا ہے رفا استباد قیامت رفا وہ لوگ قیامت کو غریب سمجھتے تھے نا تو اللہ نے اس استباد کو رفع کر دیا ہے اس استباد کو اٹھا دیا ہے خاص قریب آ چکی ہے قیامت تارا بت کمانا قریب آ چکی ہے قیامت یہ دعویٰ ہے کیا ہے ون شکل قمر دلیل طریقہ ہے دلیل کہوں گا ون شکل کے نیچے اوپر کہیں لکھ لو لکھ لو ہمت کرو کوئی فکر نہیں تمہارے ہاتھ بھی ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں کل کا ناوا ہوا ہے نا اس لیے دلیل تارا بت قیا مت قریب آ چکی ہے یا اللہ یہ تیرا دعویٰ ہے تو دلیل کیا ہے ون شکل ہمارو پھٹ پڑا ہے چاند چاند تو دو ٹکڑے ہو گیا پھٹ گیا یہ دلیل ہے کہ اب قیامت کیا ہے قریب ہے یہ میرے پیغمبر ہیں آخری پیغمبر ہے جب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا تو سمجھو قیامت قریب ہے اور پھٹ پڑا ہے چاند کیوں پھٹ پڑا ہے اس بات رسالت و مسالت توحید رسالت ہاں رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے یہ اس کا معجزہ ہے اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور لہو صلی اللہ علیہ وسلم آج لہو لہوات کے لیے یہ نشانی ہے ان کا ہمارا سمجھ رہے ہو اب ون شکل کمر پر یہ لوگ کہیں ہے حاشیے پر یا ادھر ادھر اسی طرح باقی نظام عالم بھی درہم برہم ہوگا ہاں؟ نہیں لکھا ہوا کہیں اچھا تو لکھ لو پھر حاشیے پر حاشیے پر لکھ لو نا اسی طرح باقی نظام عالم اسی طرح باقی نظام عالم بھی درہم برہم ہوگا اسی طرح باقی نظام عالم بھی درہم برہم ہوگا نیند کر رہا ہے نا نٹو کی کو تو جگاؤ اور اتار بھی چادر تو اتار دے تو چادر جو پہنی ہوئی ہے سیدھا ہو کر بیٹھ سیدھا ہو کر اوپر ہو کر بیٹھو ہاں خیال کرو بادوں پر بوجھ نہ دے نہ سارا بازو ٹوٹ جائے گا جو سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے سیدھا ہو کر بیٹھ اسی طرح باقی نظام عالم بھی ہوگا جگ لیا ہے جی۔ اچھا اب سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ موجودی ہو گیا اور کچھ وہ لوگ جو خوارے کے آداد کے منکر ہیں وہ شب کمر کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا یہ قیامت کے قریب ہوگا کس کے قریب ہوگا قیامت کے قریب جو ہوگا اس کو اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں یہ قرب قیامت جو نظام درم درم ہوگا چاند سورج ستارے آسمان زمین سب ختم ہوگا نظام یہ اسی کا ذکر ہے لیکن اب حاشیہ پڑھو آپ کے پاس احادیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے یہ بخاری علیہ رحمت کی عبارت ہے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے باب و سوال المشرقین انجور یحم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتن جن انشقاق کل کا مارے لکھا ہے دیکھو دیکھو حاشے پر لکھا ہوا ہے یوں نہ کرو مر صاحب یوں نہ کرو چودھری ہو ہاں غور فرماؤ اندر غور کرو اندر دیکھو باب سوال المشرقین ان یرجہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتن سوال کرنا مشرقین کا نبی علیہ السلام سے یہ کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھائیں تو بس دکھایا آپ نے ان کو انشقاق القمر دکھائے تھی کیا لکھایا گئے وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال انشق القمر والا آہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو فرمایا نبی سامنے اشادو یہ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو انہوں نے ان کو بیان کیا کہ اہل مکہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے انجور یا ہم آیتن جی تو ان کو کوئی موجود دکھائے تو بس دکھایا حضرت نے ان کو انشقاق کے کمال سمجھا ہے یہ روایات موجود ہیں موجودی نے کہا ہے کہ شکم کی روایت جو ہے وہ ہے ابن حضرت انس ہے کس سے اور حضرت انس رضی اللہ تو مدنی ہیں مدینہ منورہ میں آپ بیبو مسلم کے بیٹے تھے چھوٹے بچے تھے حضرت کے حوالے کر دیے گئے اور یہ واقعہ کہاں کا ہے مکہ مکرمہ کے اندر تو معلوم ہوا کہ یہ روایت منقطع ہے کیا ہے تو اول جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ یہ واقعہ حضرت انف سے صرف منقول نہیں خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے وہ پہلی روایت ابن مسعود کی ہے حضرت ابن مسعود تو مسود سو سادت فل اسلام پانچ آدمی مسلمان ہوئے تھے چھٹا مسلمان ہونے والا عبداللہ ابن مسعود ہے تو یہ تو قریبی ساتھی یا قدیمی آدمی ہے نا یہ سمجھ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو حضرت انس کی روایت بھی ہوگئے تو وہ مرسل صحابی کی ہے اور تمام امت کا اجماع ہے کہ مرسل صحابی کی مقبول ہے صحابی اگر مرسل روایت بیان کرے تو وہ کیا ہے مقبول ہے اب آگے عبارت عربی کی اور عبارت ہے آپ کے پاس وہاگا امر متفق علیہ بین العلماء وہاگا امر متفق علیہ بین العلماء یہ وہ معاملہ ہے امر ہے جو اتفاق کیا گیا اس پر تمام علماء کے درمیان اے انشقاق القمر یعنی پھٹنا چاند کا قد وقع فی زمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے زمانے میں واقع ہوا وہ کانا عہد الموجزات الباہرات اور یہ بڑے بڑے موجزات میں سے ایک موجزہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آتا ہے باخبی اس سب سے معلوم ہوا کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا امر متفق علیہ بین علماء ہے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یہ واقعہ ہو چکا ہے اب کرو مانا سنو آیا تن ان مستمل اب انجرو سے پہلے ایک عبارت ہے سو مقتضا اس کا ماننا ہے لیکن کو مقتضا اس کا جان کے جو تو ہو گیا اتنی بڑا معاوضہ جو آ گیا تو اب تو چاہیے تھا کہ حضرت کی رسالت کو تسلیم کریں مان لے لیں اور توحید کو قبول کریں لیکن اس کے باوجود ایسے ضدی ہیں کہ انہیں ہراؤ آ جاتا اور اگر دیکھتے ہیں کوئی نشان نہیں اور اگر دیکھتے ہیں آج تن کا مانا موجودہ کا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا معجیدہ تن کا ہوا ہاں لکھ لو دیکھ لو سن دیکھ لیا آیت سے مراد چل ہے موجہ کوئی موجہ بھی دیکھتے ہیں جو اور حالت اولا ہے پہلی حالت ہے منہ موڑ لیتے ہیں اعراض کر لیتے ہیں وہ یقول نمبر دوم اور کہنے لگ جاتے ہیں سحر میاں یہ تو جادو ہے چاہے جو بھی موجودہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جادو سمجھا نا تھی جی؟ ہے نا چونکہ ودی ایک منی آدمی ہوتا ہے جو ماننے والا ہوتا ہے وہ چلو آج نہ صحیح کل مان لے گا لیکن یہ چونکہ ضدی ہے جو بھی موجودہ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یہ جادو ہے جو بھی موجودہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ جادو ہے سمجھا سی بجے پورا مستمر مستمر کے دو معنی ہیں سمجھا اور کہتے ہیں یہ جادو ہے بڑا پکا مستمر کا مانا بڑا پکا جادو ہے حضرت نے جب اشارہ کیا اور چاند دو ٹوٹے ہو گیا ہاں، بابا یہ تو بڑا جادوگر ہے لوگ تو جادو کرتے زمین پر اس کا جادو آسمان پر چل گیا الٹا بجائے ماننے کے الٹا یہ کہنے لگا کہ یہ بڑا پکا جادوگر ہے ماہر جادوگر ہے اس کا جادو آسمان پر چل گیا ہے ہاں جی اور کہنے لگ جاتے ہیں سہرم مستمر یہ جادو ہے بڑا پکا سمجھ رہے ہو اچھا سہروم <clears throat> مستمر پر یہ عبارت ہے سہارا بہی محمد اللہ لکھو عبارت کچھ ذرا لمبی ہے یہاں پہ لکھنا شروع کرو یا حاشے پر لکھو سہارانہ بہی محمد سہارانہ بہی محمد سہارانہ بہی محمد ایک کونے پر جو لکھ رہے وہ سارے برف الٹنے کے لیے انگلی لگتی ہے اور یہ جگہ جلدی ختم ہوتی ہے اس لیے تمام کونے پر نہ لکھا ہو سہارا بھی محمد سینا خل علین سینا حلے والی ہے اس لیے ہے پڑھ رہا ہوں کڑاہی والی نہیں ہے خیال کرنا ہے حين قيل إلينا فحرنا به محمد حين قيل إلينا أنا نرى القمر أنا نرى القمر نرى نون را أو زول جاهل أنا نرى القمر

سحر مستمر جادو ہے بڑا پکا کہ جادو کر دیا ہمیں ساتھ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ خیال کیا گیا ہماری طرف کہ ہم چاند کو دو ٹکڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اس کے جادو کے ذریعے سمجھ رہے ہو ایک مانا دوسرا مانا حضرت مستمر کا مانا مستمر کا مانا ظاہب ملن کا مانا جانے والا ختم ہونے والا تو کہنے لگے یہ جادوگر ہے یہ جادو اس کا اتنے تک ہے جب تک یہ زندہ ہے جب تک یہ زندہ ہے تو اس کا جادو چل رہا ہے جب یہ مر جائے گا اس کا جادو بھی ختم ہو جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی سمجھ رہے ہو یہ مانا ہے اور کہنے لگے مستمر جادو ہے ختم ہو جانے والا جانے والا اور ختم ہو جانے والا وہ و تباؤ احوا حضرت پر چل پر سباب اعراض جو کو ابھی گزرا ہے نا اعراض کیوں کرتے ہیں قبضبو اور جٹھلایا انہوں نے عنادن ہاں کرتے اصل سبب یہی ہے کہ ضد کرتے ہیں انادی ہیں ضد کر کے جٹلایا انہوں نے مت تباؤ نمبر دو سبب اول ابلسا کو یہ دوسرا سبب ہے اور اتباع کے انہوں نے احوا اہم اپنی خواہشات کا اپنی احوا اور خواہشات کا انہوں نے اتباع کیا ہے احوا ہم پر عبارت ہوگی خلاصہ یہ کہ ان کا اعراض کسی دلیل سے نہیں بلکہ عناد و اتباع ہوا سے ہے اناج اتباع ہوا سے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ کلو امر مستقل اور ہر امر اپنے وقت پر ہونے والا ہے اور ہر امر اپنے وقت پر ہونے والا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ جو میں نے آزاد کا وعدہ کیا ہے وہ بھی اپنے وقت پر ہوگا سمجھا جی یہ اعراض کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اب ان پر عذاب نہیں آ رہا اس لیے کہ عذاب کا ایک وقت معین ہے وہ وقت معین جب آئے گا تو ان پر عذاب آئے گا چنانچہ بدر کے اندر ستر کافر ان کے بڑے مارے گئے جو بڑے ضدی تھے سمجھا کہ ستر کا کر دیے گئے اور میں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے نصرت اور امداد والا اس کا بھی ایک وقت معین ہے جب وقت آئے گا تو میرے پیغمبر کی میں آپ امداد کروں گا اور ہر امر ہر کام اپنے وقت پر ہونے والا ہے ولقد جا سمجھا سی جا پر علاوہ وعید قیامت کے جو آ ہے علاوہ وعید قیامت کے جو الف کے ساتھ آئند کے ساتھ نہیں آ جیلا بنا قیامت وقت کی وعید بھی آ چکی ہے لیکن اس کو ابھی دیر ہے کچھ سمجھا تو اور البتہ تاخیر آ چکی ان کے بعد من امبائی خبریں خبریں کن کی امام ماضیا کی جو حقوبت عاجلہ ہے امام ماضیا کی جو حقوبت عاجلہ ہے سابقہ امم کی خبریں قوم آج برباد ہو گئی قوم سمود برباد ہو گئی قوم لوٹ برباد ہو گئی قوم فران برباد ہو گئی تو ان پر جو عاجل عذاب آیا یعنی دنیا میں عذاب آیا ان کی خبریں ان کے پاس پہنچ چکی سمجھا تھی اور البتہ تھا کہ چکے ان کے پاس من الانباء خبروں سے اما میں کی جو عقوبت ہے ہے مزدجر وہ جو بیچ اس کے مزدجر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک لکھوایا تھا نا اس کو مسافی امام میں نے اس دن بتا کر کہا جاتا ہے اس میں یہ یا نہیں لکھی گئی اس لیے اس کو نہیں لکھا گیا ہے بات سمجھ رہی ہے اچھا آگے حضرت النظر ان جو کھڑا ہوا ہے نا ان النظر ان کے بارے میں دو قول ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ مزدور ہے جمع نہیں ہے بلکہ کیا ہے خیال کرنا اب مانا کیا ہوگا فما تو نظور ہو پس نہیں فائدہ دیتے ڈرانا کیا نہیں فائدہ دیتا ڈرانا کوئی فائدہ نہیں کرتا یہ نظر جمع نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے مزدور بے معنی انذار ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نظر جمع ہے نظر کیا ہے جمع ہے نذیر کی نظیر بے معنی منظر پس نہیں فائدہ دیتے ڈرانے والے سمجھا چونکہ ودی لوگ ہیں خبریں بھی آ چکی ہیں قیامت کا عذاب کا ذکر بھی ہو چکا ہے پھر بھی یہ مانتے نہیں ہیں اس لیے ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دے رہا یا ڈرانے والے کوئی فائدہ نہیں دے رہے فتح ولہ اللہ یہ تسلی ہے بس منہ پھیر لو حضرت ان سے کیا مطلب منہ پھیر لو یعنی تبلیغ بند کر دو بلکہ کیا مطلب ہے کرو ان کا بس منہ پھیر لو آپ ان سے یوم جدو دار یہ کیا کیفیت حشر ہے کیا ہے ہاں۔ جس دن کے بلائے گا ایک بلانے والا ادا سے مراد فریشتا ہے اور اسرافی علیہ السلام سور میں پھونکا دیں گے نا دوسری مرتبہ تو بندے زمین سے نکل کر دوڑنے لگ جائیں گے اس کی طرف سمجھا سی جس دن کے بلائے گا ادا ہے بلانے والا سمجھ رہے ہو یہاں بھی وہی بات ہے جد او تھا نا کیا تھا بھائی مجھے پتا ہے کہ تم ارشاد الصرف کے حاصل ہو علم الصرف کے ماہر ہو تمہیں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے سمجھا ہاں لیکن پھر بھی چلو تصریح بیما علم ضمن کہہ لو یا تاکید ہو جائے گی جد تھا کیا تھا تو واپ بولنے میں تو گر گئی لیکن لکھنے میں بھی یہاں گرا دی گئی نہیں لکھی گئی حالانکہ تو لکھنی چاہیے تھی واو ہونی چاہیے تھی پڑھی نہ جاتی لفظوں میں گر جاتی کتابت میں ہوتی لیکن جہاں کتابت سے بھی اس کو گرا دیا گیا ہے جہاں بھی وہی بات ہے یہ اتباع ہے مصحف امام کی کچھ سمجھ آئیے بات اچھا ادائے کھڑا ہے آگے جہاں ہونا چاہیے تھا ادائی ہونا چاہیے تھا جو یوم جد ادا ہے جو سمجھ رہے ہو لیکن یا کو گرا دیا گیا اور اقتفاق کیا گیا ہے کسرے پر جس پر عین کے کسرے پر اقتفاق کیا گیا اور یا کو گرا دیا گیا یہ تخصیصن کیا ہے تم نے تو یاد کیا ہوا نا کہ ناصب یا جادن آتا ہے تو آخری ہاتھ گر جاتا ہے کیا آتا ہے گر جاتا ہے نا جی لیکن بغیر ناصب اور جادن کے بھی حرف گر جاتا ہے بغیر ناصب اور جازم کے بھی حرض کیا ہوتا ہے ہاں خیال کرو قرآن پاک میں بار بار آئے گا انشاءاللہ میں بتاتا جاؤں گا بغیر ناصب اور جازم کے آخری حرض کو گرانا یہ بھی لوگاتن فصیحتن ہاتون جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہے بخاری کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے لغتن فصیحتم اور جگہ پر لکھا لغتن شہیرت مشہور اور فصیح لغت ہے بغیر ناصر جا کے یوں ہی تقسیف کے لیے ہر آخری گرا دیتے ہیں سمجھا سی یوم جس دن کے بلائے گا بلانے والا شہ ان کو طرف ایک شے ناخوش کے لوکر کا مانا ناخوش دہشت داشت والی اور گندی اور بری بات کی طرف یعنی ادا مراد ہے خوشان ابسار ہوں حالت اولا اب نیچے ہوں گی حال ہے ان کا جو نیچی ہوں گی آنکھیں ان کی ان کی آنکھیں بالکل نیچی ہوں گی سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو میں پیچھے سمجھا آیا ہوں پیچھے آیا تھا خاش آئی نا مینت ازلے خاشعین وہ بھی حال میں شورا میں آیا تھا وہاں میں نے سوال عرض کیا تھا یہاں کوئی سوال ہے تو خوششان ہو کا مانا ان کی آنکھیں نیچی ہوئی حالانکہ اور جگہ پر تو آیا موت عین مکنے عیرو سے موت عین مکن عرو سے ان کا مانا سر اوپر ہوگا آنکھیں کھلی ہوں گی یہاں خوشان نیچے ہوں گی جواب وہاں جو دیا تھا وہی جواب یہاں ہے کہ میدان ماشاء میں ان پر کئی حالات آئیں گے اللہ ہم سب کو محفوظ ایک کبھی تو آئے گی ان پر حالت تحیر کیا حیرانی کی حالت تاری ہوگی تو آنکھیں کھل جائیں گی منہ کھل جائے گا اور کبھی ان پر تاری ہوگی حالت ذلت تو پھر آنکھیں منہ سمجھا کرو مانا خوشحال ابسار ہو سمجھا یہ لکھا ہے حاشیے بات یہ حالت ذلت ہے اور رکنے ملا جب تو طرف حالت حیرت ہے بلا تاروں حالات مختلف حکم سے حالتیں دوم گے قبروں سے گویا کہ وہ جرادن مکڑیاں ہیں منتشر پھیلنے والی دیکھو گرمیوں کے موسم میں سنو بات گرمیوں کے موسم میں جب بلب جل رہا ہو نا باہر تو چھوٹے چھوٹے مچھر اس پر دوڑ رہے ہوتے ہیں دیکھا ہے وہ یوں ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی اوپر کوئی نیچے کوئی ادھر کوئی ادھر تو ہوتا ہے دیکھ ہے نا اس کو کہتے ہیں ممکن میدان معاشر قائم ہوگا کوئی یوں جا رہا ہے کوئی یوں جا رہا ہے کوئی یوں جا رہا ہے کیا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے حیرانی اور پریشانی اور ادھر ادھر دوڑنا ہوگا ان منتشر گویا کہ وہ مکڑیاں ہیں منتشر پھیلنے والی موتے عین نکلنے کے بعد پھر نکلنے کے حالت کیا ہوگی جی؟ حالت نمبر تین ہے دوڑنے والے طرف بلانے والے کے بلانے والے کی طرف دوڑیں گے حضرت یعنی موقع سے حساب کی طرف یعنی صاحب کی طرف دوڑیں گے یہاں بھی تخصیص کے لیے اتفاق دلکثر یا کو گرا دیا گیا یقول القافر ہونا چہارم ہے دیکھیں گے کافر لیکن نیچے نیچے لکھو گا وہاں کی سختیاں دیکھ کر لکھا ہے وہاں کی وہاں کی سختیاں دیکھ کر کافر کہیں گے یہ دن ہے آخر بڑا مشکل اللہ ہم سب کو بنایا تھا یہ دن بڑا مشکل ہے اور جگہ پر آئے گا انشاءاللہ شاء آج آئے گا یومن عصیر یومن اور جہاں ہے آسیر سمجھا اتنے طرح مبارکہ زیادہ ہے یہ دن ہے بڑا مشکل بس اب یہ تخویف بھی آ گئی اور کیا نام تسلی بھی آ گئی زجر اور شکوا بھی آ گیا اب تخویف دنیاوی دنیا کے پانچ نمونے آئیں گے کتنی نمونے اللہ فرماتے ہیں میں نے قوم نو علیہ السلام کو برباد کر ڈالا ان کا کام بھی وہی تھا جو تم کرتے ہو جس طرح تم غیر اللہ کو پکارتے ہو وہ بھی پکارا کرتے تھے اسی طرح قوم فرعون قوم آج قوم سمود قوم لوت تو تم ان سے بہتر ہو کیا اب کو حکم خیر میں بلائے سمجھا عمل کوم بڑا تو قبضہ مت قبل ہوں کیا لکھا ہے تخلیف دنیاوی کا اول جٹلایا ان سے پہلے قوم نو علیہ سلاط و تسلیم نے سب قدر جانی پر جٹلایا انہوں نے ہمارے خاص بندے کو اب جنا کے نیچے خاص لکھا ہے خاص بندے کو وقالو کالو بن کر توہین قولی لکھا ہے قول کے ساتھ زبان کے ساتھ تو انہوں نے حضرت کی توہین کی اور کہنے لگے مجنون رحم اللہ یہ تو پاگل ہے کیا ہے اللہ حالانکہ پیغمبر جو ہوا کرتا ہے سب سے زیادہ عقیل فہیم پیغمبر ہوا کرتا ہے ایسا ہے نہیں ہے نور علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے کس طرح ہیں دعوت و قومی لے لوں گا سہارا رات دن رات اور تو لہم اثرت تو لہم ظاہر کر کے بھی تبلیغ کی چھپ کر ایک ایک کو الگ الگ بھی تبلیغ کی سمجھایا ہے اور کہتا رہا ہوں اجل اللہ علی ربل میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا میں رب العالمین پر ہے میری مزدوری لیکن کون کہتی ہے یہ تو پاگل ہے یہ کیا ہے پاگل ہے یہ تو کالو مجنون کہنے لگے یہ تو پاگل ہے یہ جی چند سر پھرے ہیں سمجھا یہ سر پھرے ہیں یہ سخت مزاج ہے فلان ہے کہنے لگے مجنون ہے و بس تو لڑکا ہے اور بد و جیرا جھڑکنا سمجھتے ہو کے دینا زور سے بولنا جا نکل یہاں سے کیا کرنے آیا تیری بات ہمیں سمجھ یہ جھڑکنا جائے زجر کرنا اس کو کہتے ہیں وقت ہو جا اور جھڑکا دیا یہ معنی بھی کیا گیا ہے اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ دفاع کیا گیا حضرت جو جاتے دروازے پر تبلیغ کرنے کے لیے تو لوگ دھکے دے کر آپ کو پیچھے کر دیا کرتے تھے وقت ہو جیرا اور جھڑکا گیا یا دھکیلا گیا سدا رب التجا علیہ السلام چلتا ہے نو علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی پس پکارا حضرت نے اپنے پروردگار کو انی مغلوب انی انی مغلوب بے شک میں تو مغلوب ہوں میں مغلوب ہوں کیا مانا کہ مقابلہ نہیں کر سکتا مقابلہ نہیں کر سکتا فن تو پھر یا تو آپ ان سے بدلا لے فن تو پھر آپ اس سے بدلا لے سمجھا سی آپ اس سے تو بدلا لے تو سمجھ رہے ہو حضرت <clears throat> ایک مول صاحب نے تقریر کی تو اس نے حوالہ دیا کہ نور علیہ السلام کہتے ہیں انی مغلوب سنتا پھر کہ میں مغلوب ہوں میرا بدلہ لے تو اگر نو علیہ السلام مغلوب ہے بدلا نہیں لے سکتے تو پیر محبوب سبانی کی طاقت درجہ زیادہ ہے یا نو علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے درجہ کس کا دیا اللہ علیہ السلام کا اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ لوگ کہنے لگے اچھا دیکھو اس نے نوح کو بھی پیر محبوب سبانی کے ساتھ ملا دیا جاہل لوگ کہنے لگے کہ اس نے نوح کو کس کے ساتھ ملا دیا پیر محبوب سبانی کا درجہ دیا جا ہے پیر محبوب سبانی کو گیارہویں والے پیر کے ساتھ ملا دیا اپنا نے اپنا نے سرد کے لیے بنایا ہے تو اعتماد اپنا میں بھی تو ہو سکتا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اپنا کے ہیں دو معنی ایک معنی ہوتا ہے وہی غنی کرنا ایک معنی ہے غنا کو لے لینا دو معنی لغت میں پائے جاتے ہیں اس لیے وہاں یہ بنا رہے ہیں اپنا کے اندر یہ معنی عام طور پہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں یہ معنی نہیں کیا جہاں کچھ معنی بنتا ہوتا ہے نا وہاں کیا جاتا ہے اقنا میں چونکہ عرب کی لغت کے اندر اس لفظ کو دوسرے معنی میں فخر والے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اس لیے ہم نے وہ مانا کیا ہے اور اس کی اصل علت میں نے بتائی ہے اغنا کا معنی عرب کے اندر اور اس کے اندر عام طور پر یہ نہیں کیا جاتا ہم دستان بنا اس لیے وہاں یہ مانا نہیں کر رہے سنایا کرتے تھے کہ ایک نہوی تھا نہوی نہوی سفر کر رہا تھا آگے دریا آ گیا کشتی میں بیٹھنا پڑ گیا نہ بھی بیٹھا کشتی میں کسی نے اس کی او بھگت نہ کی حضرت حضرت ہٹو بچو جس طرح ہوتا ہے یہ کسی نے نہ اس نے کہا یہ تو کام خراب ہے میری عزت نہ ہوئی کسی نے میرا احترام نہیں کیا کھڑا کوئی نہیں ہوا اس نے جا کر مل کو کہا جو کشتی چلا رہا تھا کہ میاں تو نہب جانتا ہے کشتی چلانے والے نے کہا تو ناز جانتا ہے اس نے کہا نہیں میں تو ناز نہیں جانتا ملا کو کیا پتا کہ ناز کیا چیز ہے میں تو ناز نہیں جانتا ناوی نے کہا پر تو تو برباد ہو گیا تیرے تو دونوں جہان برباد ہو گئے تو تو غرب ہو گیا اس نے کہا وہ کیسے ناوی نے کہا بغیر نہ قرآن نہیں آتا اور جب تو قرآن نہیں آتا اس کو خدا کی رضا معلوم نہیں ہوتی جب خدا کی رضا معلوم نہیں ہوتی تو بندہ برباد ہو گیا میرے خیال منت بھی تھا ملا لیے ساتھ ملا بڑا پریشان اور سمجھ گیا کہ آپ کو نہوا کیا اس نے او بھگت شروع کر دی حضرت یہاں بیٹھو یہ کھاؤ یہ کرو وہ کرو عزت احترام شروع ہو گیا کام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ عالم ہیں نہوی ہیں یہ بڑے سمجھا سی اور جمع ہو گئے سارے حضرت حضرت کرنے لگ جائے تھوڑی دیر کے بعد کشتی جو ہے وہ بھمر میں آنے لگ گئی بھمر ہم کہتے ہیں کہ وہ دریا میں کوئی جگہ ہوتی ہے مخصوص جہاں پانی ہے وہ گول گھومتا ہے زمین میں جاتا ہے دور دور سے پھینکتا ہے بلاؤں کو چیزوں کو وہ بڑی خطرناک جگہ ہوتی ہے بندے تو مشکل بچتے ہیں اب خطرہ پیدا ہو گیا کشتی کو ملا بھاگا بھاگا یا پہلے ناوی کے پاس مولانا آپ تیرنا جانتے ہو کشتی غرق ہونے لگی اب تو بندے نکلیں گے تیریں گے اور اپنی جان بچائیں گے پانی کے اندر تو آپ تیرنا جانتے ہو مولانا نے فرما میں تیرنا تو نہیں جانتا اس نے تو حضرت میں تو جب غرق ہوتا ہوں گا آپ تو ابھی غرق ہوتے ہو جی ابھی کشتی ٹوٹے گی آپ غرق ہو سمجھا بھائی مولانا فرماتے ہیں مہب باجد نہ نہب گر کو مہوی بے خطر در آب رام سمجھا تھی یعنی محب ہونے کی ضرورت ہے نہب کی ضرورت نہیں ہے اگر تو محب ہے تو بغیر کسی خطرے کے پانی کے اندر چلتا ہے اللہ اکبر اچھا صحیح کرو مانا سنگھ پرچیاں شروع ہو گئی ہیں یہ کام خراب ہے ابھی پنکھا بند کر دو کہتے ہیں کہ بند کرو پنکھا ساتھیوں کو سردی کی وجہ سے پریشانی ہے ہاں؟ پنکھے بھی ہیں بند کر دیں جی کوئی فکر نہیں اچھا نہ کرو فدا ربا ہو بس پکارا حضرت نے اپنے پروردگار کو کہ بے شک میں مغلوب ہوں مقابلے کی مجھے طاقت نہیں ہے فن تفر تو آپ بدلا لے اجابت الہیہ اللہ نے دعا منظور فرما لی بس کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے خاص پانی پلٹنے والے تھے منہ ہمیں مانا پلٹنے والا ایک در بارش ہوتی ہے نا اور پھر زبردست جب بارش ہوتی ہے تو اس طرح جس طرح پانی پلٹا جا رہا ہے نو علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا تو زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا تھا آسمان سے بھی پانی اترا تھا سے دونوں پانی جمع ہو گئے تھے بس کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے ساتھ پانی پلٹنے والے تھے وہ فجر نل ارزا الرزا منصوب بے نظ الخافظ ہے چاہے منصوب نظر خاص بعد اوقات اپنا مجرور سے ہر سے جار کو کھینچ لیا جاتا ہے اور اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اصل میں تھا فجرنا منل ارد فجرنا منل ارد تو عیون فجرنا کا مفول ہے اب کرو مانا اور چیرا ہم نے زمین سے عیون چشموں کو چیرا ہم نے زمین سے زمینشم کو چھل تکل ماؤ بس مل گیا پانی کون سا پانی آسمان اور زمین کا کون سا آسمان اور زمین کا پانی مل گیا امرن قد قدر اوپر ایک کام سے واسطے ایک معاملے کے جو تاکیق طے کر دیا گیا تھا ایک معاملہ تھا جو طے کر دیا گیا تھا پہلے سے کہ یہ قوم غرق ہوگی اس طرح پانی آئے گا اس طے شدہ معاملے کو پورا کرنے کے لیے آسمان و زمین کا پانی مل گیا بس مل گیا پانی اعلیٰ امر اعلیٰ کو بہمانہ لام لام کر رہا ہوں بس ایک کے جو تاخیر طے کر دیا گیا تھا پورا حمل نہ ہو اور سوار کیا ہم نے حضرت اس نو علیہ السلام کو سات مومنین کے ماں ہوا ہے حضرت نوح کو ان کے ایمان والوں کے ساتھ اوپر کشتی کے جو صاحب تھی بڑے بڑے تختوں کی بدو سوری اور میخوں کی بڑی بڑی میخیں اور بڑے بڑے تختے تھے اس کے تجریب آ پانی کی چلتی تھی وہ ہماری حفاظت کے اندر جزا المن خانا کو پھر یہ بدلہ ہے بس اس انسان کے جو تھا نہ شکری کیا گیا تھا جس انسان کی نہ شکری کی گئی تھی یعنی حضرت نو علیہ السلام یہ اس کا بدلہ لیا ہم نے برکت ترکنا ہا اور البتہ تاکہ چھوڑا ہم نے اس کو ترکنا ہا کا ہاتھ میر کا مرجا کیا ہے آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے القصہ سمجھا نا دیکھ ایک یہ ہے کہ ہاتھ امیر کا مرجہ قصہ ہے کہ ہم نے اس قصے کو پچھلوں کے لیے نشانی بنایا کہ بعد والے جو لوگ آئیں اور اس قصے کو سنیں تو عبرت حاصل کریں شرک چھوڑیں اور توحید اختیار ایک مطلب دوسرا مطلب ہاتھ امیر کا مرجہ وہ کشتی ہے چاہے ذات الواحن ابھی نہیں گزرا حمل نہ ہو اعلیٰ ذات الواحن کا تو ذات الوا ہے جو ہے وہ مر جائے ہم نے اس کشتی کو جو ہے کیا بنایا عبرت بنایا چھوڑا ہم نے کے بعد روایات میں آیا ہے تو اس کے تختے اتنی دیر پڑے رہے کہ اوائل اس امت کے اس امت کے جو اوائل پہلے بندے تھے یعنی بعض صاحب کرام تاب نے اس کا مشاہدہ کیا تھا جودی پہاڑ کا سمجھا سی اور البتہ تاکہ چھوڑا ہم نے اس قصے کو نشانی فہل میں مدعا کرن ترغیب تذکر اد قصہ ترغیب تذکر قصے سے نصیحت حاصل کرنے کے ترغیب ہے پس آیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا مدعا کرن آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سب فقان آزادی و نظر جملے تحویلیہ جملے تحویلیا تحویلیہ ڈرانے کے لیے آئے بس کیسے تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا یہاں بھی اگر نظور, نظور ہے نا نظور یہ جمع نہیں ہے یہ مزدور ہے اصل میں تھا نوزوری کیا تھا اور نوزوری بے معنی انذاری نوزوری بے معنی انذاری سمجھا خیال کرو ڈرانا میرا پھر یہ یا کو گرا دیا گیا یہ اس لیے کہ ایتے جو ہے نا ایتیں وہ راہ پر ختم ہو رہی ہے نا ساری اب سفر کی ابتدا میں فن تفر منہمر قدر کفر منہ مدکر نظر سمجھا نا اگر یا ہوتا تو وہ سجا بندی ختم فواصل آج ختم ہو جاتا اور نہ میرا بلقد یسرن القرآن دعوت تذکر از قرآن جی، جی۔ قرآن اور البتہ تاکہ آسان کر دیا ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کرنے کے حاصل کرنے کے لیے فہل میں مدعا کہہ رہے ایسے مضامین نصیحت دیکھ کر ایسے تک آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا میری طرف دیکھو غلط ولاقت یقین القرآن ذکر سہلوی مدعا کہہ اللہ فرماتے ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے حالانکہ قرآن پاک کا سمجھنا تو کافی مشکل ہے کتنی مسائل ہیں قرآن پاک کے اندر ایک ایک آیت میں کئی کئی مسائل ہیں کئی کئی نکات ہیں اور اب آپ بعد ایسے مسائل ہیں قرآن پاک کے اندر کہ ساری ساری زندگی پریشان ہو رہے اور سمجھ نہیں آیا مسئلہ الجھن حل نہیں ہوئی ایسے مفتے ہیں اور لوگوں نے سب سے جلد کی تفصیلیں لکھی ہیں پانچ پانچ سو جلد کی بھی تفسیریں ہیں قرآن پاک جی تو اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا حالانکہ لوگوں نے تو سمجھنے میں زندگیاں کھپا دی قرآن سمجھ نہ آیا بعد اوقات بعد جگہ جواب جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی دو حیثیتیں ہیں سمجھو گا ایک تو حضرت اولی معانی ہے کیا ہے اولی اولی اولی معانی یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اور ایک مفہوم یہ جو ہے یہ بالکل آسان ہے اور نصیحت بھی اسی ترجمے اور مفہوم سے ہوتی ہے کچھ سمجھ رہے ہو ترجمہ قرآن پاک اور اگلی مفہوم مطلب پہلا مفہوم جو ظاہر سمجھ آتا ہے یہ ہے آسان اور یہ ہے نصیحت کے قابل نصیحت بھی اسی سے ہوتی ہے قرآن قرآن کریم کا لاگ پڑھو اس کا ترجمہ کرو تو انسان کو بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے سمجھ رہے ہو دوسرا نمبر ہے پھر اس کے اندر جو ہوتا لگائے بندہ اس دریا کے اندر اور اندر سے پھر باس و مباحثہ اور نقطے سمجھا اور علمی نکاح یہ جو ہے یہ مشکل ہے یہ کیا ہے لیکن وہ نصیحت جو ہے ان پر موقوف نہیں ہے اب میں سمیٹ رہا ہوں بات کو قرآن پاک کا وہ حصہ جو نصیحت کے لیے ہے وہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ اور اولی معنی اور وہ بالکل کیا ہے آسان ہے وہ بالکل کیا ہے آسان ہے البتہ قرآن پاک کا دوسرا حصہ جو ہے نقطے علمی بات و مباس اور علمی نقطے وہ باقی مشکل ہے ساری زندگی علماء پریشان رہے لیکن ان پر ذکر اور نصیحت موقوف نہیں ہے خلاصہ یہ کہ جس حصے پر نصیحت موقوف ہے وہ بالکل آسان ہے اور جس حصہ جو ہے دوسرا جس پر نصیحت موقوف نہیں ہے وہ واقعی مشکل ہے لیکن اس پر نصیحت موقوف نہیں ہے بات سمجھ جس ہے پر یہ لفظ کہیں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا آپ لکھ لو یہ لفظ بیتبار مضامین ظاہرہ سے بار نیچے لکھ لو سرنا کے نیچے بیت بیتبار مضامین ظاہرہ لفظ میں بتاتا جاؤں گا ابھی کیا کرنا بیت بار مضامین ظاہرہ و معانی اولیہ کے و معانی اولیہ کے مضامین ظاہرہ و معانی اولیہ کے اب ایک بات ختم ہوگی اب اور بات جا رہا ہوں یہ جملہ غلط یسن القرآن ذکر فہل میں مدت یہ جملہ بار بار آ رہا ہے سمجھ رہے ہو یہ جملہ بار بار آئے گا سوال ہوتا ہے کہ یہ تو تکرار ہے کیا ہے اور تکرار مخل فساحت ہے یہ تکرار ہے اور تکرار مخل فساحت ہے تو یہ تکرار کیوں ہے دو جواب ہیں کتنی جواب ہیں پہلا جواب کہ یہاں تکرار نہیں ہے اس لیے کہ متعلق ہر ایک کا مختلف ہے کیا ہے ہاں یہ جملہ کٹھے نہیں آیا بلکہ درمیان میں نصیحت آئی اس کے بعد یہ جملہ آیا پھر نصیحت آئی پھر جملہ آیا پھر نصیحت آئی پھر جملہ آیا تو چونکہ متعلق بدل گیا تو اس لیے تکرار ختم ہو گئی تکرار اس وقت ہوتا جب متعلق واحد ہوتا اور یہ عجت بار بار کٹھے آتی تو یہ کیا ہو جاتا تکرار مخل بالفساد ہاں جہاں تو متعلق بدل گیا ہے اور جب متعلق بدل جائے تو تکرار نہیں رہتا بات سمجھیں گے ایک جواب دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں قانون ہے یہاں کیا ہر جگہ قانون ہے کہ جو بات اہم ہوتی ہے اس کو بار بار کیا جاتا ہے پیچھے سمجھایا جو بات اہم ہوتی ہے اس کو کیوں تاکہ ذہن کے اندر مقرر اور پختہ ہو کیا گئے مقرر پاپ پور کے ساتھ کر رہا ہوں پاپ پینچی والا مقرر اور پختہ ہو گئے کچھ سمجھ رہے ہو بالفاظ دیگر اب تقریر و لکھتا پریر اب تقریر و کاف کراچی والا تقریر تقریروں تقریر یہ تکرار جو ہے یہ پختگی کے لیے ہے اس کے لیے ہے اس لیے فلاح اعتراض اب کرو مانو <coughs> کرو مانا سنگھ برآل یسن قرآن علی ذکر اور البتہ تاکہ آسان کیا ہم نے قرآن پاپ کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ایک نمونہ ختم ہو گیا حضرت اب دوسرا نمونہ آ گیا قبضہ بت آج ان پر تخویف دنیاوی کا نمونہ ثانی جٹلایا قوم آج نے فقہ فقان عذابی ہی نظر یہ ترجمہ کر لو پھر یہاں ایک لفظ سمجھانا ہے تب کیسے تھا عذاب میرا نظر اور ڈرانا میرا یہاں بھی نظر مزدور ہے بیمانہ ہے خیال کرو تب کیسے تھا ڈرانا میرا عذاب میرا اور ڈرانا میرا ارسلنا کیفیت عذاب لکھا ہے بے شک ہم نے بھیجا ہم نے اوپر ان کے ہوا بڑی تندو تیز یاد ہے سر سر مانا پا رہے ہو کہاں حال سا کے اندر حال حال سدا میں آیا تھا نا سر جی ہاں حامل سدا میں نہیں آیا نہ ہے سات کا مانا جہاں سمجھایا تھا سر سر کے تین معنی کیے تھے کتنی ہر سر کا مانا تیز کند تیز ہوا اور نمبر دو جس میں آواز ہو گئی نمبر تین سخت ٹھنڈی اور میں نے کیا تھا کہ یہ تینوں معنی جمع تھے اس کے اندر تیز بھی تھی آواز بھی تھی اور ٹھنڈی بھی تھی سمجھا جائے بے شک ہم نے چھوڑا ہم نے اوپر ان کی ہوا کو ہر سرن بڑی تندو تیز اور ٹھنڈی فی یوم نہ دن فی یوم ناسم مستمل خیال کرو ذرا بیچ وقت مصیبت کے جو دینی تھا میری طرف دیکھو یوم کا معنی دن نہیں کرنا اور بولو صحیح جمعے کے ناگے کا اثر ہاں؟ ہے صحیح اثر یوم کا معنی دن کیوں اس لیے کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھائے آگے ان شاء اللہ کا میں آئے گا فخرہا علیہم سب علیہ و سمانیہ تھا آٹھ دن تھے ایک دن کہاں تھا جون تو نہیں تھا وہ تو سمانیہ تھا نا اس لیے کا مانا وقت کریں گے جون کمانا گول تو اکبر ہے نا معیار اور غیر معیار اور سارا تمہیں پڑھا ہوا ہے کہ سمجھا دن جو ہے وہ معیار ہو تو چاہے اور غیر معیار ہو تو چاہے جو ہم کمانا وقت کریں گے تاکہ وہ زمانہ پورا جو ہے وہ آٹھ دنوں کو شامل ہو جائے بیچ وقت نہ حسن کا مانا مصیبت کے نہ حسن کا کا مانا مانا وہ یاد ہے وہاں نہ مصیبت کے دن بیچ وقت مصیبت کے مستمر جو دائنی ہے حضرت یوم کو برتا مراد مطلق زمان ہے مراد مطلق زمانہ ہے وہ میں وقت کر رہا ہوں بیچ دن بیچ وقت نہ منا مصیبت کے وہ وقت جو مستمر ہے میری طرف دیکھو جی وہ لوگ چونکہ کافر مشرق تھے تو دنیا سے جب عذاب شروع ہوا تو بس پھر عذاب ختم ہی نہیں ہوا اللہ سب کو بنا رہا دنیا میں عذاب آیا دنیا سے جب مرے ہلاک ہو کر تو بردخ کا عذاب شروع ہو گیا برزخ جب ختم ہوگا تو قیامت کا عذاب شروع ہو جائے گا یعنی وہ جب عذاب آیا تو بس پھر عذاب دینی ہی دینی تھا پھر عذاب ختم نہیں ہوا بیچ وقت مصیبت کے وہ وقت جو مستمر دینی تھا سمجھا مستمر پر لکھا ہوگا دنیا سے مستمر ہو کر برزخ اور برزخ سے یہ سارا عذاب مستمر ہو گیا سمجھ رہے ہو تند تھا کیفیت شدت ریح ہوا اتنی تیز اور سخت تھی تو اکیڑتی